وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مکن ہے